واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا اور آپ ان کو نو علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر اے نبی سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کر لو پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونا چاہیے پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں سے رہوں سو وہ لوگ یعنی ان کی قوم والے ان کو جھٹلاتے رہے بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو آباد کیا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے سامعین آیتوں کی تفسیر سے کیجئے کیجیے قوم نوح کی تباہی و بربادی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو جنہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کی مخالفت کی ہے نو علیہ السلام کی اور نو علیہ السلام کی قوم کے واقعات سنا دیجیے جنہوں نے اپنے پیغمبر نو علیہ السلام کی تقزیب کی انہیں جھوٹا قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو کس طرح غرق آب کر دیا تاکہ متقدمین کے افسوسناک نتیجے کو دیکھ کر یہ ہوشیار ہو جائیں کہ کہیں انہیں بھی ہلاکت کا سامنا نہ ہو وہ واقعات یہ ہیں کہ نو علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اگر ایسا ہی تم کو میرا تمہارے درمیان بھیڑنا اور تم کو راہ راست پر لانے کے لیے نصیحتیں کرنا گنا گزرتا ہے تو خیر مجھے بھی پرواہ نہیں میرا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے تم کو گرا گزرے یا نہ گزرے میں تو تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا اچھا تم اور تمہارے شر کا یعنی بتوں اور اوسان جن کی تم اللہ کے بجائے عبادت کرتے ہو سب ایک دل ہو جاؤ اور اپنی کوششوں میں کوئی کسر اٹھانا رکھو اور ہر طرح سے اپنے کو مضبوط بنا لو اگر تم کو یہی گمان ہے کہ تم حق پر ہو تو میرے بارے میں اپنا فیصلہ نافذ کرو اور مجھے ایک گھنٹے بھر کی مہلت نہ دو جس قدر کر سکتے ہو کر گزرو مجھے نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تم سے خوف ہے کیونکہ جانتا ہوں کہ تمہارے قیاس کی بنیاد تو کچھ ہے ہی نہیں حود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ایسا ہی کہا تھا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو شریک الہی بنا لیتے ہو میں اس ذہنیت سے بالکل بری و بیزار ہوں اب چاہو تو تم میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے دم بھر کی بھی مہلت نہ دو میرا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمہارے بھی اور میرے بھی رب ہیں اب اگر تم نے تکزیب کی یعنی جھٹلایا اور پیٹ پھیر لی تو کیا مجھے تم سے کچھ ملنا تھا کہ جس کے ضائع ہونے کا افسوس ہو میں جو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اس پر کچھ تم سے اجرت تو نہیں مانگ رہا مجھے تو اجر دینے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں مجھے تاکید ہے کہ سب سے پہلے میں ایمان لاؤں اور مجھ پر فرض ہے کہ اسلام کے احکام کی تعمیل کروں کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا چاہے وہ ابتدائی ہوں یا آخری طریقہ کار اور مشرب جدا ہو جائے تو ہو جائے کچھ مذائقہ نہیں توحید کی تعلیم تو ایک ہی رہے گی قول باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک ایک شریعت الگ الگ قانون اور جدا جدا راستہ بنایا ہے یہ نو علیہ السلام ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے ایمان لاؤں ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ کے دوست علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے رب تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایمان لاؤ تو فوراً بول اٹھے کہ میں ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پوتوں اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام کو بھی نصیحت کر رکھی تھی کہ اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو انتخاب کیا ہے اس لیے اسلام کو اختیار کر رکھو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور بات کی توجیح و تعویل کی تعلیم دی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے آپ ہی ہیں دنیا اور آخرت میں میرے والی ہیں میں مروں تو اسلام پر قائم رہ کر مروں اور مجھے صالحین کے گروہ میں شامل رکھیے موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے لوگوں اگر تم مسلمان ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی پر ایمان لاؤ موسا علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب ہم کو ثابت قدم رکھیے اور اسلام کی موت دیجیے بلقیس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں حدوں سے آگے بڑھ گئی تھی میں اسلام لاتی ہوں اور اسلام کا دین اختیار کرتی ہوں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے جو تورات نازل کی ہے وہ سراسر ہدایت اور نور ہے مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ذریعے حکم قائم کرتے ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہماری عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف ہم نے القاع کیا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے اللہ آپ ہی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں خاتم الرسل سید البشر یعنی تمام پیغمبروں میں سب سے اخیر میں آنے والے اور تمام انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ میری نماز اور میری عبادت میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں میں اللہ ہی کے حکم کا معمور ہوں اور پہلے میں ہی اسلام لاتا ہوں چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کے گروہ گویا علاتی بھائی ہیں کہ باپ سب کا ایک ہے اور مائیں جدا جدا یعنی دین ہم سب کا ایک ہے اور وہ رب واحد اللہ کی عبادت ہے چاہے سب کی شریعتیں الگ الگ ہوں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نو علیہ السلام کو اور ان کے دین پر چلنے والوں کو کشتی میں بٹھا کر نجات دے دی اور ان کو زمین پر بحیثیت خلیفہ قرار دیا اور جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلا دیا تھا ان کو غرق کر دیا دیکھو ان بد نصیبوں کا کیسا برا حشر ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم نے مؤمنین کو کیسے نجات دی اور نہ ماننے والوں کو کیسا ہلاک اور برباد کر دیا